صلوا كما رأيتموني وسلي وعن عبادة بن عشامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز بكرم سامعين لقاتار تین ہفتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور میں نے پہلے ہی خود میں بات بتا دی تھی کہ یہ پورا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ اس دور کے ایک عظیم مجدد اور محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جنہوں نے تین جلدوں میں شبت و صلاط نبی کے نام سے کتاب لکھی ہے اور پھر ایک جلد کے اندر اس کا اختصار کیا ہے بڑی ہی ان کی شہر آفاق تصنیف ہے معرکۃ العرا تصنیف ہے قیامت تک آنے والا ہر نمازی ہر مسلمان اور نماز پر لکھنے والا ہر مصنف ان کی کتاب کا محتاج ہوگا اتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے اسی کتاب کے حوالے سے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے مجھے پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے گزشتہ ہفتے میں ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی وہ تھی دعائیں استفتاح تک جس کو اردو زبان میں دعائے ثنا کہا جاتا ہے جس سے نماز کی وہ دعا جس سے نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر کے بعد انسان جو دعا پڑھتا ہے اس کو ہماری زبان میں دعائے تنا کہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ اس میں اللہ کی حمد ہوتی ہے اللہ کی بڑائی ہوتی ہے اللہ کی ثنا ہوتی ہے اس کو دعائے ثنا کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو دعا الاستفتاح کہا جاتا ہے استفتاح یعنی وہ دعا جس کے ذریعے سے نماز کی شروعات کی جاتی ہے اس کو دعا الاستفتاح کہا جاتا ہے یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی لیکن ایک بات اور میں بتا دوں وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کیسے اس کو ہاتھ باندھنا ہے وہ طریقہ میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا جو آپ کا اکثر معمول تھا کہ آپ نے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور داہنا ہاتھ آپ کا یہ جو کوہنی ہے کوہنی تک آپ کا داہنا ہاتھ ہوا کرتا تھا یہ طریقہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے بھی تھے یہ بھی حدیث ہے لہذا تفصیل کے ساتھ قدرے آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اس لیے امانت علمیہ کا تقاضا یہ تھا کہ یہ موضوع بھی یہ بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ کبھی اس طریقے سے رکھتے تھے کبھی اپنے دائنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے ایسا یہ بھی آپ سے طریقہ ثابت ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کبھی آپ دائنے ہاتھ کی کلائی کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھ دیتا ہے صحیح طریقے سے یہ بھی ثابت ہے تینوں طریقہ ثابت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیکن آپ تینوں طریقے میں اپنے ہاتھ کو سینے ہی پر رکھتے تھے جیسا کہ تفصیل سے گزرا خطبے میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا دعائیں سنا آپ نے پڑھ لیا کئی طرح کی دعائیں سنا اللہ کے رسول ثابت ہے کوئی بھی آپ پڑھ لیں گے آپ سے وہ ادا ہو جائے گا سبحانک اللہ بحمد کا و تبارک سلوکا و تعالی جدو و لا الہ غیرک یہ بھی دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقین من الخطایا کما انا قد ثوب العبد من الدنس اللہم اقصر خطایا بالماء بالمائی والبرد یہ بخاری مسلم کے دیسے یہ بھی آپ پڑھتے تھے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو بھی آپ پڑھ لیں گے ادا ہو جائے گا بہتر یہ کہ کبھی یہ پڑھیں کبھی دوسری پڑھیں کبھی تیسری پڑھیں تاکہ تمام حدیثوں پر تمام سنتوں پر آپ کا عمل ہو جائے جیسا کہ شیخ وسلم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے اور امام المائی رحمۃ اللہ نے بھی اس سے پہلے کے مسائل میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایک شخص کو کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے کبھی اس پر تاکہ تمام سنتوں اور حدیثوں پر انسان کا عمل ہو جائے اس کے بعد دعائے سماپت کے بعد آپ عبد اللہ علمی پڑھیں گے بسم اللہ رحمانی پڑھیں گے خاموشی کے ساتھ اس کے بعد آپ کیا کریں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے تعلق سے علماء کے اندر اختلاف ہے لیکن اس میں صحیح بات یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر فرض ہے رکن ہے نماز کا چاہے امام ہو چاہے منفرد ہو چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو جنازے کی نماز ہو عید بقرعید کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یہ نماز کا رکن ہے امام تبدیلی رحمۃ اللہ علیہ نے باپ باندھا اپنی کتاب کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے حدیثیں بیان کی اور پھر بیان کرتے ہیں کہ یہی جمہور علماء کا اور یہی صحابہ کا اور جمہور علماء کا قول ہی ہے اور چاروں علماء میں سے تین علماء کا بھی قول ہی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد نمبر رحمۃ اللہ علیہ کی سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد اس کے بہت سارے دلائل ہیں یوں ہی یہ مسئلہ راضی نہیں ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں ابودا تبدیلی بن ماجہ نسرت حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ان حدیثوں کو میں کو بیان کیا گیا ان میں سے چند حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری مسلم کی کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ ہیں اللہ صلی اللہ تعلیہ اللہ اقرا بفاتح الکتاب کتاب ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا ہے لا صلاح نماز نہیں ہوتی آپ نے کسی نماز کی تعین نہیں کی کہ اگر انسان امام کے پیچھے ہے تو نہ پڑھے یا یہ کہ یہ فرض نماز ہے تو پڑھنا ہے نفل نماز ہے تو نہ پڑھے مقتدی ہے تو نہ پڑھے آپ نے کہا لا سلاتا کوئی نماز نہیں ہوتی آپ نے عام بات بیان کی لا صلاح لیمن لم اقرا بے فاتحت الکتاب فاتحت الکتاب یعنی جس سے کتاب پرانے مجید کی شروعات ہوتی ہے فاتحہ فاتحہ ہمارے ہاں لوگوں نے فاتحہ کس کو بنا رکھا ہے کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں جہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں نہیں پڑھیں گے نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن کھانے بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کھانے پڑھیں گے دروسرے پڑھیں گے کہیں گے کھانے کا فاتحہ ہو گیا اس کے بعد وہ کھانا لوگوں کے لیے حلال ہو جاتا میرے بھائی کھانا اگر حلال ہے آپ کے لیے تو صرف بسم اللہ کہہ کر کہ آپ کو کھانا کھانا اور اگر کھانا حرام ہے وہ تو آپ پورا قرآن بھی پڑھ دو گے تو حرام ہی رہے گا وہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے وہ حرام ہی رہے گا اگر مردار چیز ہے حرام چیز ہے حرام کھانا ہے تو حلال حرام ہی رہے گا وہ اور کھانے پر صرف بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے بس اور کچھ نہیں پڑھنا اس کے علاوہ وہاں سور فاتحہ پڑھنے کی جگہ کھانا نہیں ہے درو شریف پڑھنے کی جگہ کھانا نہیں ہے درو شریف انسان نماز میں پڑھتا ہے درو شریف انسان جنازے کی نماز میں پڑھتا ہے درو شریف انسان اذان کے بعد پڑھتا ہے صبح و شام کی دعاؤں میں پڑھتا ہے انسان درو شریف جمعہ کے دن انسان کثرت شریف پڑھتا ہے جمعہ کے دن اگر ایک آدمی ایک مرتبہ درو پڑھتا ہے تو اللہ رحمان اس پر دس رحمت نادر فرماتا ہے جمعہ کے دن درو شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے تو درو شریف پڑھنا کھانے پر نہیں ہے نماز کے اندر پڑھنا ہے اور ان جگہوں اور مقامات پر جس کا میں نے مختصر آپ کے سامنے کچھ جگہ بیان کی تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے اللہ کے سر کہیں بخاری مسلم کی اللہ صلاح امام بخاری کا بھی مسئلہ اور مذہبی کہ سورہ فاتحہ نماز کا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ہے بخاری مسلم کے حدیث ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے حامی ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے انسان کی کوئی نماز نہیں ہوتی آپ نے کسی کو مخصوص نہیں قرار دیا لہذا سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے لیے ضروری ہے دوسری حدیث عبادہ بن سامد کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ پر قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو شروع شروع میں صحاب کرام ہمارے نبی کے پیچھے بھی سور فاتحہ کے علاوہ دیگر صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے شروع شروع کے لیے شروع شروع اسلام میں سور فاتحہ بھی پڑھتے تھے سور فاتحہ کے ساتھ ساتھ اور بھی صورتیں پڑھتے تھے ہماربی نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ امام کے پیچھے بھی کچھ پڑھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے آبر کہ کی لطف اللہ بب القرآن فعم نہ صلاۃ بها امام کے پیچھے صرف سور فاتح ام القرآن پڑھو الفاتحہ کے ایک نام ام القرآن بھی ہے ام القرآن قرآن کی اصل یا قرآن کی ام کے معنی ماں ہوتے ہیں تو ام القرآن قرآن کی اصل سمجھ لیجئے تو آپ میں کہ ام القرآن کے بغیر لا لطف اللہ ام القرآن ام القرآن کے علاوہ اور کچھ نہ کرو اس کو پڑھو فعین اللہ صلاح المحا کیوں کیونکہ جو اس کو نہیں پڑھتا اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ابو داود تبزی کی صحیح ہے نماز فجر یہ جہری نماز ہے اس میں امام قرات کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اگر نماز ہو یا جہری ہو جہری نماز کے اندر بھی امام کے پیچھے انسان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ آپ نے دیگر صورتوں کو پڑھنے سے منع فرمایا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی اسی کو پڑھنا باقی اور کچھ نہیں پڑھنا امام کے پیچھے سننا ہے لیکن سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا امام کے پیچھے ابو داؤد ترمیزی کی صحیح روایت تیسری حدیث انس رضی اللہ آپ کے خادم ہیں دس سال تک ہمارے بھی انہوں نے خدمت کی انس کا رضی ہوتا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی صحابہ کو فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے پوچھا کیا تم لوگ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو سب خاموش رہے کسی نے کچھ نہیں کہا تین بار آپ نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ہاں ایسا کرتے ہیں تو آپ نے کہا ایسا مت نہ کرو ایسا نہ کرو تم سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو سورہ فاتحہ آپ نے کہا پڑھنے کا حکم دیا ابن حبان کی بحقی کی روایت ہے امام حجم نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور امام حیفنی فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی سقا ہیں عادل ہیں یہ بھی یہی نماز تھی گیڑی نماز تھی تو آپ نے کہا کہ جب تم امام کے پیچھے رہو تو امام کے پیچھے سور فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو تو اس طریقے سے اس سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے انسان کو سور فاتحہ پڑھنا ہے امام کو کے پیچھے سور فاتحہ انسان کو پڑھنا ہے یہ تیسری دلیل ہوگی چوتھی دلیل ابو حرض اللہ عنہ کی ہے کہ اللہ کے سرف نے فرمایا من صلاۃ لم اقرا بحا لم اقرا ہے بھی ام قرآن فاہدہ جم غیر و تمام سلاسم تین مرتبہ فرمایا جو امام جو نماز پڑھے اور اس کے اندر ام القرآن سور فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے نا مکمل ہے نا مکمل ہے نا مکمل ہے آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا پھر لوگوں نے پوچھا ابو رض اللہ عنہ سے کہ ہم امام کے پیچھے ہیں تو کیا کریں کہا دل میں پڑھ لیا کرو پڑھ لیا کرو لیکن پڑھنا ضروری ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کس کی روایت ہے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناپی سے ناپی سے ناپی سے نا مکمل ہے نا تمام ہے مکمل نہیں اس کی نماز نقص ہے اس کی نماز کے اندر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا یہ صحیح مسلم کے روایت ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک حدیث اور آتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اس کے اس کے بھی روایت کرنے والے ابو حرض اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے سر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہیں حدیث پکسی ہے قسم تو صلاح تبئی نے قبئی نہ اب نے فنسف و نسب حال ابدی ول ابدی ماسعلی کہ اللہ کے سر کہتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں میں نے تقسیم کر دیا نماز کو نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا نماز سے کیا مراد ہے نماز سے مراد یہاں پر صورت الفاتحہ ہے اس لیے صورت الفاتحہ کے ایک نماز نام اور نماز بھی ہے سور فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں کسی بھی چیز کا زیادہ نام ہونا اس کے اشرف ہونے پر دلال کرتی ہے وہ چیز اس لیے سب سے زیادہ نام بے شمار نام اللہ رب العامن کے اللہ کے ناموں کو صفات کو نہیں گر سکتا ہے زیادہ نام ہونا اس آدمی کی اس شخص کی یا اس ذات کی اہمیت پر وہ چیز دلال کرتی ہے جس چیز کے زیادہ نام ہوں گے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے اس کی عظمت ہوتی ہے اس کی شان ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں انہی ناموں میں سے ایک نام الصلاح بھی ہے اس لیے کیوں اسلح کہا گیا اس کو نام رکھا گیا اس لیے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے اس کا ایک نام اسلح بھی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نماز کو سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ آدھا ہمارے لیے اور آدھا بندے کے لیے ہے اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی ابدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا اسنا علیہ آبدی میرے بندے نے میرے اوپر میری تعریف کی اور جب مالکوں میں دین کہتا ہے بندہ تو اللہ کہتا مسجد علی ابدی میرے بندے نے میری مسجد بیان کیا میری توصیف کی میری بزرگی بیان کی میری بڑائی بیان کی یہ سور فاتحہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ساری آیتیں آیتیں رہی الحمد للہ فراین الرحمٰن الرحیم مالک الدین یہ کیا ہے سورہ فاتحہ کی سب آیتیں ہیں اس لیے اسلحہ سمراج یہاں پر سورہ فاتحہ سارے علما نے بیان کیا ہے کہ نماز یہ فاتحہ کے نام میں سے ایک نماز نام اصلاح بھی ہے تو اللہ ماتا کہ جب بندہ الحمد کہتا ہے تو اس نے میری حمد بیان کی اور جب الرحمٰن رحیم کہتا ہے تو اس نے میری تعریف کی اور جب عالق دیر کہتا ہے تو اس نے میری بزرگی بیان کی میری توسیع بیان کی اور جب یا ابود و کا نسطعین کہتا ہے تو کیا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے مانگا یہ کس کے لیے ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا جب بندہ کیا پڑھتا ہے یا کہنا یا کہنا تعین پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے کیا بندے نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعبد نستعین کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں صرف تیری مدد مانگتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کے لیے وہ کچھ اس نے مانگا اور جب کہتا ہے یہ دینا شراط المستقیم شراۃ اللین غیر مغدوب رحیم عب یہ سب میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ جو اس نے مانگا یعنی آدھا سورہ فاتحہ کا اللہ کے درمیان ہے اور آدھا بندوں کے لیے ہے شروع میں اس نے اللہ کی تعریف بیان کی اللہ کی حمد بیان کی اللہ کے لیے ہو گیا اور آخر کے نصف میں اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ فرماتا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مانگتا ہے سب کچھ میں اسے دیتا ہوں کیونکہ آخر میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یا کن آبدوں سے و یا کنستین سے لے کر کے آخر تک انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یہ بات مانگتا ہے کہ اللہ آپ سے بات کرتے ہیں تجھی سے بات مانگتے ہیں ایک دن سراۃ المستقیم اللہ تعالیٰ تمہیں صراۃ المستقیم کی طرف رہنمائی فرما ایک دن سراۃ المستقیم سراۃ الرضی نام علیہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا غیر مخدوب رحیم الدعالین ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان لوگوں کی راہ سے ہمیں بچانا تو انسان آخر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے شروع کے جو آدھا ہے اس میں اللہ کے ہم کو ثنا رائے بزرگی بیان کرتا ہے اور آخر کی آیتوں میں بندہ اللہ رب العامن سے مانگتا ہے تو آدھا بندے کے لیے ہے آدھا اللہ رب العامن کے لیے ہے لہذا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام چیزیں عطا فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے جس سے بھی معلوم ہو کہ انسان کو چونکہ نماز انسان اس کو پڑھتا ہے تو اسی صورت میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہی تینوں اما کا قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی امام مالک رحمۃ اللہ اور امام احمد بن حمبل امام بخاری امام صفقہ امام اسحاق امام الفور امام بن حض اور اس طریقے سے کن کن علماء کا نام میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں سب کا قول یہی کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے نماز کے اندر ضروری ہے ایسے ہی یہاں کے شیخ نماز رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ سے تو انہوں نے بھی بیان کیا شیخ ابن وسمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ راج مسئلے کے اندر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام ہو یا مقتدی یا منفرد ہو سب کے حق میں ضروری نماز ہو یا جہری نماز ہو ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے امام ابن وسیمین یہاں کے بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں گزرے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی ذہنی نماز ہو یا شری نماز ہو منفرد ہو اکیلا پڑھ رہا ہو سب کے لیے سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اگر وہ بادہ بن سامد کی حدیث نہ ہوتی کون سی وادہ بن سامد کی حدیث جس میں ہر نبی نے فجر کے تعلق فرمایا کیا فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو سور فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو تو کہتے ہیں اگر وہ بادہ بن سامد کی حدیث نہ ہوتی تو یہ قول واضح ہوتا کہ زہری نماز میں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے لیکن فجر کی نماز جہری نماز ہے اس میں ہمارے بھی نے کیا فرمایا سور فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو معلوم ہے کہ جہری نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یہ مسلم کی روایت ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تو امام ابن وسمیر فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو یہ قول راضے ہوتا کہ نماز کے اندر اگر جہری نماز ہے تو سور فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی لیکن وادب سامد کی جو حدیث ہے جو فجر کی نماز سے متعلق ہے جس میں آپ نے نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا صحابہ سے کہ لا بحب القرآن کی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو تو اسے معلوم ہی ہوا کہ جہری نماز ہوگی تو بھی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہوگا یہ شیخ ابن وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے میں نے بتایا کہ علماء کا اختلاف ہے راج قول صحیح قول یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ایک قول یہ ہے کہ اگر جہری نماز ہوگی تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی یہ قول یہ بھی اس کے اندر ہے لیکن قول بھی مرجو ہے کیوں اس لیے کہ فجر کے تعلق ہی سے وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو کچھ نہ پڑھو اس سے معلوم ہو کہ یہ نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تیسرا قول اس کا اس کے اندر یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر انسان ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور وہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بہت بڑے امام تھے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی پرہیزگار علم کا پہاڑ تھے بڑا تقوا بڑی دینداری تھی امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ بھی تو امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سور فاتحہ یہ چونکہ بہت مشہور اختلاف ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا قول یہ ہے کہ سور فاتحہ نہیں پڑھی جائے ان کے یہاں کچھ دلائل ہیں اور ان دلیلوں میں سے ایک دلیل قرآن کی عاد کریمہ ہے وحیدہ قوری القرآن قرآن فصل میں لوگوں عام سے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو خاموشی کے ساتھ یہ وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں چلے ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ دلیل ہے لیکن اس میں تو پڑھنے کا ذکر ہے اس سے زیادہ زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے جب امام تلاوت کرے قرآت ہو تب سننا ہے کیا نام ہے ظہر اور اثر کے اندر تو کوئی سننے کی بات نہیں تو اس میں کہاں سننا ہوگا وہاں سننا تو نہیں ہے امام خاموشی سے پڑھتا ہے یا اس طریقے سے مغرب کی آخری رکاط ہے عشا کی آخری دونوں رکاتے ہیں اس کے اندر امام تلاوت نہیں کرتا ہے سننا وہاں ہے ہی نہیں ہے لہذا یہ دلیل ان کے لیے نہیں بڑھ سکتی اور یہ جو آیت ہے میرے بھائی یہ مکی آیت ہے یہ سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو چار ہے آخر میں دو سو چھ آیتیں سورہ آراف کے اندر اور یہ دو سو دو سو چار نمبر آیت ہے اور یہ آیت یہ سورت مکی ہے اور نماز کہاں فرض ہوئی معراج کے اندر جماعت اور اذان کہاں فرض ہوئی مدینے کے اندر مکے کے اندر جماعت نہیں تھی اذان بھی نہیں تھی لوگ چھپ چھپ کر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیا کرتے تھے وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تھی لوگ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں نماز پڑھتے تھے جماعت اور اذان مدینے کے اندر آ کر کے فرض ہوئی اس سے کیا بات معلوم ہوئی اس سے بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز سے نہیں ہے کیونکہ نماز کی فرضیت کہاں ہوئی معراج میں ہجرت سے کچھ پہلے اور نماز کے لیے جماعت اور اذان کہاں فرض ہوئی مدینے کے اندر لہذا اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں نماز کا کوئی بات مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین نے ایک عام حکم بیان کیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو آپ کو اس کو سننا ہے کوئی مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے آپ ہنگامہ کرنا جائز نہیں ہے یا آپ نے آڈیو لگا دیا قرآن سن رہے ہیں آپ کی زبان میں باتیں بھی کر رہے ہیں قرآن بھی سن رہے ہیں یہ کرنا صحیح نہیں ہے آپ قرآن سنیے غور سے سنیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے رب العالمین کا حکم الحاکمین کا کلام ہے آپ کو اس کو سننا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک حکم بیان کیا جیسے اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے اندر لغو نہ کرو لغو کی باتیں نہ کرو اللہ رب العالمین حکم دیا ایسے ہی یہ جو آیت ہے اس آیت کا تعلق نماز سے نہیں ہے یہ آیت کا تعلق عام مسئلے سے ہے نماز سے باہر کس کا حکم ہے اس لیے کہ اللہ یہ آیت مکے کے اندر نازل ہوئی اور مکے کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں تھا مدینہ کے اندر آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں قرآن پر بھی عمل ہو جاتا ہے حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے کیونکہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے خاموشی سے پڑھتا ہے سنتا بھی ہے سورہ فاتحہ نام کی اور اس کے پیچھے پیچھے پڑھتا بھی ہے دونوں پر عمل ہو جاتا ہے اور مدسین علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی شکل ہو جس پر سب پر عمل ہو جائے سب سے راضی اور بہتر ہوتا ہے لہٰذا اس کی وجہ سے حدیثوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے قرآن پر بھی عمل ہو جاتا ہے انسان قرآن سنتا بھی ہے جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے قرآن سنتا کہ نہیں سنتا ہے سنتا ہے خاموش بھی رہتا ہے سنتا بھی ہے امام کے پیچھے پیچھے پڑھتا بھی ہے قرآن پر بھی عمل ہو گیا اور کے اوپر بھی عمل ہو گیا لیکن اگر انسان سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو حدیث پر انسان کا عمل نہیں ہوگا جس حدیث نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے لہذا اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے دوسری دلیل ان کی یہ ایک حدیث آتی ہے اور وہ حدیث ہے کہ من الامام الحقرات اگر کسی کا کوئی امام ہے تو امام کی کراط اس کے لیے کراط ہوتی ہے یہ حدیث میرے بھائیوں یہ جو حدیث ہے روایت ہے یہ صحیح بات ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے محدثین اس روایت کو ضعیف قرار دیا ضعیف قرار دینے والے امام بخاری ہیں امام دار قطنی ہیں بے حقی ہیں ابن کثیر ہیں مجد ابن تیمیہ ابن حجر نوی امام حاکم الجوزی اور مسلقی احنافی کے امام منیفر رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے ابو موسا راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ایسے امام زہری یہ بھی بہت بڑے مسئلے کے اناف کے امام اور محدث تھے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس حدیث کے سارے طرق کو ضعیف قرار دیا ہے صرف ایک جابر کے ایک روایت کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقویت پہنچانے والا ہے لیکن اس کو بھی نہ انہوں نے حسن قرار دیا نہ صحیح قرار دیا باقی تمام روایتوں کیونکہ بڑے محدث تھے محدث امانت دار ہوتا ہے لہذا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی عمل کرتا تو اس کی بنیاد پر کوئی حدیث صحیح اس کو ضعیف کر دے تو انہوں نے کہا کہ ساری روایتیں اس کی جو ہے ضعیف ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو چھوڑ کر کے لیکن انہوں نے کہا کہ تقویت پہنچانے والی ہے اور اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو بھی نہ حسن قرار دیا نہ جو ہے صحیح قرار دیا امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور پھر یہ جو حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی ہیں جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حدیث کس کی بحقی کی ہے ابن ماجہ کی ہے مسد احمد کی ہے اس طریقے کی روایتیں ہیں اور بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثوں پر جو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کے اندر کوئی ضعیف روایت نہیں ہے اس کا درجہ بھی ساری حدیثوں کے مقابلے میں اونچا ہے لہذا یہ جو حدیث ہے ان ساری صحیح حدیثوں کے مقابلے میں اس کی اور ایک روایت وہ بھی اور اتنی ساری روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی لہذا اس روایت کو سامنے پیش کر کے اور اللہ کے سر کی سنت کو چھوڑ دینا یہ میرے بھائی امانت اور دیانت کا تقاضا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام الحسنات رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں مذہب اناف کے فرماتے ہیں کی حدیث سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر نس نہیں ہے صرف اعتماد اس کے اندر اس کے اندر نس نہیں ہے سراعت کے ساتھ کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو ہمارے میرے فرمایا کہ جو امام ہو اس کی قرآن ان کی اطلاعات ہوتی ہے یہ نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو لیکن جو روایتیں بخاری مسلم کی ہیں ان کے اندر باقاعدہ حکم دیا گیا ہے یا تو واجب قرار دیا گیا اس کو مستثر قرار دیا گیا امام امام ابو الحسن لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود وہ امام منیبا کے ماننے والے تھے لکھنؤ لکھنؤ ہندوستان کے رہنے والے تھے امام ابو الحسن لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے بات بیان کی ہے کہ اس حدیث کے اندر جو حدیث جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھا میں نے کہ جس کا امام ہو اس کی جو ہے قرآد ان کی مقدیوں کے لیے قرآد ہوتی ہے تو کہتے اس کے اندر نس نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں بیان کی گئی اس لیے اہتمام اس بات کا ہے لیکن جو دوسری حدیثیں ہیں جس کے اندر جو بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا وہاں کوئی احتمال نہیں ہے یا اس حدیث کے اندر احتمال ہے چوتھی بات یہ میرے بھائیوں کہ یہاں پر مطلب قرآن سے منع کیا گیا ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ حدیث صحیح ہے یہ نہیں کہا گیا کہ سور فاتحہ نہ پڑھو امام کے پیچھے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جس نماز کے اندر جہرن قراد ہو اس کے اندر کیونکہ وہاں امام ترات کرتا لوگ سنتے ہیں اور جو سری نماز ہے سری نمازوں کے اندر امام خاموشی سے پڑھتا ہے اور مختلف لوگ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں تو ان کی کیسے کراط اس کو کہا جائے گا کراط کے معنی ہوتے پڑھنے کے جب انسان پڑھے گا آواز سنی جائے گی تب اس کو کرات کہا جاتا ہے تو انسان جب سنتا ہی نہیں ہے اس کو امام دل کے اندر پڑھتا ہے خاموشی کے ساتھ پڑھتا ہے لہذا یہ حدیث بھی ایسے لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ شروع شروع میں صحابہ کرام امام کے پیچھے بھی پڑھتے تھے تو ہمارے نبی نے گویا کہ حدیث سے تو کہ عام کرات کہا آپ نے عام کرات تو اس کا اور دوسری جو حدیثیں ہیں جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرآن نہیں کرنا ہے سورہ فاتحہ سننا ہے امام کے وہ سننا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر صورتیں پڑھی جائیں گی اس کو انسان کو سننا ہے لیکن سورہ فاتحہ انسان کو پڑھنا ضروری ہے اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے کیونکہ شروع شروع میں صحابہ کراں مانوی کے پیچھے سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی تھے سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں ان کو بھی پڑھا کرتے تھے ابھی پرسوں کی بات ہے میں دعویٰ سینٹر کے اندر تھا اور عشاء کی نماز تھی غالباً یا مغرب کی نماز تھی میرے ساتھ ایک ساتھ بغل میں کھڑے ہوئے تھے تو وہ امام جو پڑھ رہے تھے سورت سورہ الادیات وہ ان کے پیچھے بھی پڑھ رہے تھے تو نماز سے جب میں فارغ ہوا تو میں ان کو بتایا کہ بھائی آپ الادیات کو وہاں پڑھتے ہیں سننے کا حکم دیا گیا سننا چاہیے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ مجھے صورت یاد ہے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کی صورت یاد ہے لیکن اگر کوئی دوسری صورت امام پڑھے گا تو وہ صورت آپ کو یاد نہیں رہے گی تو کیا کریں گے تو امام کے پیچھے اگر انسان ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور دیگر صورتیں نہیں پڑھے گا آج بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر صورت ان کو یاد ہے اس کو دہراتے رہتے ہیں اس کو پڑھتے رہتے غلط طریقہ یہ ہمارے بھی نے کہا کہ امام کے پیچھے ہو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو جہری نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو آپ نے جس قراد کے بارے میں فرمایا یہ عام طرح ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر حدیث صحیح بھی مان لی جائے تو اس سے مراد وہ کراط ہوگی جو سور فاتحہ کے علاوہ ہے کہ سور فاتحہ کے علاوہ دیگر قرآت نہیں کی جائے گی دیگر صورتیں نہیں پڑھی جائیں گی اس کو سنا جائے گا اور وہاں سور فاتحہ اس کو پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے سر کے حدیث ہے جس نبی پر قرآن نازل ہوا ویدا قریل قرآن فصیبان اسی نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہوگی اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا سورہ فاتحہ کے تعلق سے, سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کیونکہ اسی نبی نے فرمایا جس نبی پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو فرمایا یہ نہیں کہا نبی نے کہ نہیں نہیں امام کے پیچھے تو نہ کچھ پڑھو نہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ اس قرآن کی جو آیت کی تفصیل صحیح ہے وہ نبی کی حدیثوں سے کی جائے گی نبی کی حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے باقی دیگر جو صورتیں پڑھی جائیں گی اس کو انسان سنے گا اور میں یہ پھر یہ کہتا ہوں کہ ظہر اور عصر کی نماز کے اندر تو قرآد اور سننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے پھر وہاں پر سورہ فاتحہ کو بھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ قرآن کی صورت ہے یہ اس میں اللہ کے حمد و ثنا براہ بزرگی یہ دعا ہے اگر انسان پڑھ لے گا اس کے اندر حرج کیا ہے اسی لیے بہت سارے مسل کے اناف کے علماء نے بھی میرے بھائی اس ہی بات کو وہ قرار دیا ہے کہ سورہ فاتحہ انسان کو جو ہے پڑھ لینا ہی بہتر ہے کے اناف کے علماء نے بھی امام عینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں صحیح بخاری کی تفسیر کی انہوں نے القاری ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاہرو تھے یہ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہم ظلم تھے امام ابن حجر اور امام عینی یہ دونوں ہم ظلم تھے امام عینی رحمۃ اللہ علیہ اناف کے تھے تو انہوں نے بیان کیا ہے کے اندر کہ ہمارے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے امام عینی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے بڑے بڑے محدث تھے وہ عبد القاری کے اندر کہ ہمارے بعض علماء نے بتایا ہے کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے کیونکہ اس کے تعلق سے سورہ فاتحہ کے تعلق سے حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض علماء صرف سری نماز میں مستحصم سمجھتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جہری نماز یا سری ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے احتیاط کے طور پر اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں جہری نماز میں نہیں پڑھنا سری نماز میں پڑھ لینا چاہیے یہ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کو خاری جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سڑسٹھ سکسٹی سیون کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو میرے بھائی مسئلہ کے احناب کی بھی بہت سارے علماء نے اسی بات کو قرار دیا راجے کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سورہ فاتح انسان کو پڑھ لینا چاہیے اور اس کے اندر صحیح مسئلہ یہ جو میں نے شروع بیان کیا امام ترمیزی اور امام بخاری کے حوالے سے اور دیگر محدثین اور علماء کے اقبال کے حوالے سے کہ اگر امام کے پیچھے انسان ہے یا اکیلی نماز پڑھ رہا ہے مقتدی ہو جو بھی ہو ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی میرے بھائی اللہ کے رسول کی صاف روایت ہے لہذا سور فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ رسول نے صاف ہمیں حکم دیا ہے کوئی ایسی واضح اور صاف روایت نہیں ہے جس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا ہو جس روایت کو دلیل بنایا اس کو نہیں کہا گیا کہ ہمارے میرے سور فاتحہ نہ پڑھو یہ کہا جو اس کے امام کی کرات ان کی کراط ہوتی ہے اب سور فاتحہ بھی کرات ہے بعد والی بھی کرات ہے تو ہم بعد والی کراط کو مراد لیں گے کیونکہ صاحب کرام شروع میں جو ہے سور فاتحہ کے علاوہ بھی صورتیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم اس کو مراد لیں گے لہذا اس میں قول صحیح یہی ہے اور تین اما کا قول ہے تین اما کا قول یہی ہے ہمارے یہاں کا تھا نا جس کے زیادہ ماننے والے ہوئی قول صحیح ہوگا تو تین اما کا قول ہے حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے یہ دلیل نہیں ہے اور خود جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو یہ حدیث ہے کہ امام کی اقلاع جو ہے مقتدی کی مقتدی الاد ہوتی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور فاتح امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور کے اناف کا ایک اصول ہے کہ اگر جو راوی ہے راوی اگر حدیث بیان کرے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو حدیث نہیں لی جائے گی عمل لیا جائے گا تو امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے وہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا عمل ہے ان کی حدیثیں عمل کرتے تھے وہ اور اس طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بودہ بن صابط ابو سید خدری انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس طریقے سے بن ماکاب صبح اور اور اور جو ہے عبداللہ بن زبیر اور اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ یہ سارے خلفۂ راجدین ہیں یہ سارے کے سارے لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی کی نماز بیان کی تھی صحابہ کے سامنے ان کا قول ان کا عمل حضرت واحد بن حضور رضی اللہ عنہ جو آخر آخر اسلام قبول کیے سب ہجری کے آخر ان کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا کہ میرے بھائی ان کا عمل کی سورہ فاتحہ نماز کا رکر ہے انسان کو شور فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے چاہے امام کے پیچھے یا اکیلا ہو فرد نماز ہو یا نفل نماز ہو ہر نماز کے اندر شور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یہی راج قول ہے اور یہی صحابہ کا محدثین کا اکثر یہی قول ہے لہذا اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البرامین ہمیں اپنی نماز کو نبی کی سنت کے طریقے پر کی طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق راج فرمائے اللہ رب ہماری نمازوں کے اندر اخلاص پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے اندر خوش و خدو پیدا کرے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ تعالیٰ کام کا جامع بارکلقان ندیم ویات الحکیم ان تعالیٰ جواب الکریم ملک عمر الرف الرحیم